حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومنوں کے خون برابر ہیں اور وہ اپنے دشمن کافروں کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح ہیں ان میں سے عام شخص بھی پناہ دے سکتا ہے کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا نہ کسی ذمے کو قتل کیا جا سکتا ہے جب تک اس سے معاہدہ قائم ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو انتالیس